أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزہ نمان آج جولائی انیس سو ستر کی بارہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی گیارہویں آیت سے ہوتا ہے فور اوور الیون چار بتا گیارہ جیسا کہ میں نے اس سورہ کے آغاز میں عرض کیا تھا اس میں بالخصوص شروع کی آیات میں آئلی زندگی کے متعلق احکام اور رہنمائی دی گئی ہے گھر کی زندگی کے متعلق یتیموں کے متعلق میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق یہ جنہیں اب بعد میں شخصی قوانین کہہ دیا گیا پرسنل لاس سے تعبیر کیا جاتا ہے ان چیزوں کو اور یہ اصطلاح اور اسلام کے قوانین کو پرسنل اور پبلک میں تقسیم کرنا یہ یکسر غیر قرآنی تصور ہے اور اس زمانے میں پیدا ہوا جب اسلامی حکومت کی جگہ ملوکیت نے دے دی اور اس نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا پبلک یا تمدنی قوانین حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور پرسنل لاس شخصی قوانین جنہیں بعد میں پھر قوانین شریعت کہا گیا وہ مذہبی پیشوائیت کے سپرد کر دیے دو الگ الگ دائرے اختیارات اقتدارات کے وجود میں آ گئے دو متوازی حکومتیں قائم ہو گئیں پیشوا خوش ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے ملوکیت کی ایک مطمئن ہو گئی کہ اس اقتدار کے سلے میں ممبر گہراج سے بادشاہوں کے حق میں خدا کی دعائیں اور خوشروگی کی آرزوں کے اعلان ہونے شروع ہو گئے اچھا سودا تھا براہمن نے راجا کا سواگت کیا اس کے ماتھے پہ تلک لگایا سر پہ تاج رکھا راجا نے اس کی رکشا کا سامان کیا وقت میں جائیدادیں دی اس طرح سے اس ملی بھگت میں یہ سلسلہ آگے چلا ہر جگہ یہ ہوا یورپ میں بھی آپ وہ دور دیکھیے جب چرچ اور سیٹ دو الگ الگ شعبے تھے تو چرچ وہاں کیا کرتا تھا یہی چیز میں نے ابھی عرض کیا ہندوؤں کے ہاں تھی وہیں سے یہ آپ کے ہاں آئی آج تک چلی آ رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نام تو اسلامی نظام کا ہے اسلامی حکومت کا ہے لیکن یہاں بھی کسی قسم کا کفر کی تنظیم کا نظام قائم رہے نام داس کا عبداللہ رکھ دیا جائے رہے وہ دیو داس کا دیو داس ہی اور خوش ہو چراغا کیا جائے کہ مملکت اسلامی ہو گئی ہے خدا کے نام پہ دنیا میں جتنے فروغ دیے گئے ہیں شیطان کے نام پہ تو اس کا کچھ حصہ آیا ہی نہیں ہے شیطان کے نام پہ تو ہوا فروغ کھاتا ہی نہیں ہے فروغ تو کھاتا ہی اس وقت ہے کہ جب شیطان کو خدا کا نکال اور کے سامنے پیش کیا جائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنہیں کو سختی قوانین اور پبلک لاز الگ الگ کہا گیا یہی وہ سنویت تھی جسے مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا لہذا یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ پرانی ضابطۂ قوانین کا ایک حصہ ہے ایک گوشہ ہے اور ان سب کو جمع کیا جائے گا تو پھر اسلامی نظام یا اسلامی ضابطۂ قوانین آئے گا میں نے عرض کیا ہے یہ کہ گیارہویں گیارہویں آیت سے درد کا آغاز ہوتا ہے گیارہویں اور بارہویں آیت میں وراثت سے متعلق قوانین ہے ترکا جسے کہتے ہیں یہ قانون وراثت ایک بڑی فنڈی سی چیز ہے ٹیکنیکل سی چیز ہے عام طور پر یہ سمجھ میں بھی نہیں آتی اور عام طور پر عام لوگوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہ تو کسی کے مرنے کے بعد وہ جائیداد چھوڑے اور پھر جھگڑے کھڑے ہوں تو پھر ان جھگڑوں کی خاطر ضرورت پڑتی ہے معلوم کیا جائے کہ قانون وراثت کیا ہے اور اس معلوم کیے جانے میں قرآن کا تو کوئی حصہ آتا نہیں اس لیے کہ قانون وراثت جو قرآن میں دیت ہے وہ تو آپ کے یہاں منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں یہ جو آپ کے یہاں مربوضہ قانون وراثت ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو قرآن کے اندر ہے اور ایک بڑی دلچسپ چیز ہے یہ سیدھی بات ہے کہ مال اسے آپ ایک یونٹ یا ایک کہیں گے جب اس کی تقسیم ہوگی تو تقسیم میں جسے حصے کہتے ہیں اسے بٹے کہتے ہیں نا ایک بٹا تین ایک بٹا چار ایک بٹا چھ ایک بٹا دو تو جتنے بھی یہ بٹے آپ کریں گے ان کا حاصل جمع ایک آنا چاہیے نا بالکل سیدھی سی بات ہے یہ تو تیسری جماعت کا تعلق علم بھی ہمارے یہاں یہ بتا دے گا کہ ایک کے جب مختلف حصے کیے جائیں جتنے جیتا ہے آپ کر لیجیے بٹوں میں جب اس کا حاصل جمع ہوگا تو وہ ایک آنا چاہیے اگر ایک نہیں آتا تو بچہ پٹتا ہے سوال غلط ہوتا ہے فیل کر دیا جاتا ہے لیکن آج کے ہاں کے مروجہ قانون وراثت میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان بٹن کا حاصل جمع ایک کبھی نہیں آتا دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس قانون وراثت کو یہ کیا کہ خدا نے دہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو بٹے ہیں ان کی جگہ ایک نہیں آتی کیا کہا جاتا ہے اگر کیا ان سے پوچھا جائے ہر پیٹ پہ رہ جاتا ہے آدمی سینا تمام داغ داغ چندہ کو جا کو جانے ہم جس چیز کو بھی اٹھائیے جس چیز کو سامنے لائیے اس میں یہ تماشا نظر آتا ہے یہ ہے آپ کے یہاں کے شریف قانون وراثت جن سے کہا گیا ہے کہ جو خدا کی طرف سے آپ کو ملے ہیں جن بٹوں کی جمع ایک نہیں آتی اب جب وہ بٹوں کی جمع ایک نہیں آتی تو پھر اس کے لیے انہوں نے ایک ایک قاعدہ تجویز کیا ہے سر اسے اور کہتے ہیں ویٹیج جسے کہتے ہیں وہ ویٹیج کیا ہے کسی حصے میں سے کوئی تھوڑا کرتے ہیں کسی کے حصے میں وہ ذرا بڑھا دیتے ہیں تو تاکہ کسی طرح سے یہ بچے جو ہیں یہ جمع ہو کر ایک آ جائیں یہ جو پہلے ان کے اندر جھول پڑی ہے وہ کسی طرح سے نکالیں پہلے ان بچوں کی یہ تحفیت کر دی کہ ان کا آسر جمع ایک نہیں آتا جب یہ کیفیت پیدا کر لی تو پھر منجیری کاموں سے باقی آ جانے بڑا دانوں کی ہندی لگی ہے جی۔ اگلے بچے تو پوچھیں گے یہاں نے بھی پتا ہونا دانوں کی ہندی ہے تو ہے تو تانوں ہی وہ نکل جی ہے سوچیے ذرا کتنا کا انگیز ہے یہ قصہ کہ کہیں جگہ سے جمع کرتے ہیں کسی میں تو تھوڑا سا نکالتے ہیں وہ کسی طرح سے یہ کر کرا کے تو آسن اس کی ایک کرتے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ خدا نے مثلاً یہ کہا ہے کہ اسے ایک بٹا چھ ملے گا اس میں سے آپ ذرا بھی نکال دیں گے تو وہ ایک بٹا چھ تو نہیں ملے گا تو خدا کہتا ہے کہ اسے ایک بٹا چھ ملے گا نے پانی چھ دیتا ہو گیا خدا کے قانون سے مزاق ہو رہا ہے جو میں کہتا ہوں قرآن نے کہا تھا لا تک کہ جو آ جاتا ہے خدا کے قانون کو کہیں مذاق نہ بنا لینا تم نے اس سے بڑا بھی کوئی مذاق بن سکتا ہے ریاضی کا ایک ادنا سا قاعدہ کہ جمع کرو بٹن کو تو ایک آئے وہ اس میں اس قسم کی یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ساری انسانی ذہن کی آمرشے ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھ مروجہ قانون آپ کے یہاں بنا یہ مروجہ قانون کی وجہ سے ہے اللہ قرآن کی روح سے یہ صورت نہیں ہے قرآن کی روح سے اگر یہ صورت ہو گئے اور چار پانچ تو سارے وہ بٹے ہیں اس میں خدا کا کلام اگر کہیں کہیں اور چار پانچ سارے وہ بٹے ہوں اور ان کی آسر جمع ایک نہ آئے اور آپ کہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں خدا کا کلام ہے تو اس کی کہ آپ یہ کہیں کہ سر وہ خدا تو بے نیا ہے نا اللہ سمجھ تو آزادی قائدہ بھی پر مقدم نہیں آ جاتا کیا کہتے ہیں دنیا کو آپ خدا کی آخری رہی اس میں ایک ہی جگہ یہ شادی قاعدہ آیا ہے ذرا سا اور اس میں یہ چیز ہے جو دنیا کے سامنے یہ لاتے ہیں سبحان اللہ تعالی عما یا خدا ان کی ذہنی میرشوں سے بہت بلند ہے اور پھر آشیاں بھی تھی ہیں تو آپ دیکھیے نا کہ اس زمانے کے لوگوں کی سطح کیا تھی کچھ اس طرح سے کیجیے کہ بہرحال حال ایک آ جائے ایسا بھی کچھ دشوار تو نہیں تھا کسی حساب جاننے والے کو بتا دیتے تو وہ یہ کچھ کر دیتا لیکن یہ ہے اور آپ کے ہاں وہ چلا آ رہا اتنی اتنی موٹی کتابیں پھر آپ لڑا سکتی اور اتنا مشکل ہے یہ فن کہ ان کے ہاں بھی جو لمائے کرام ہیں ان میں سے بھی کوئی کوئی ایسے ہوتے ہیں یہ فن وراثت سے جن کو ادور ہو یا جن کو قابو ہو اہمیت ہو وہ ایک دن جمع آتی پہلی چیز تو یہ دیکھیے گا میں نے ارد کیا تھا کہ یہ ٹیکنیکل کا سبجیکٹ ہے فنی سی بات ہے شاید آپ آزاد کے لیے دلچسپی کا موجود نہ ہو نہ ہی عام ضرورت پڑتی ہے لیکن اس سے جو مرمرات نکلتے ہیں اور ان کو تو ذہن میں رکھیے نا پہلے ایک چیز تو یہ دیکھیے خدا کے قانون میں جب انسانی ذہن نے آمیزش کی تو اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کے یہاں اور اس کے اوپر چلے آ رہے ہیں دوسری چیز گیارہ اور بارہ آیتیں ہیں جن دو آیتوں کے اندر سارا قانون وراثت آ گیا ہے عزیز عالمان اور آپ دیکھیں گے جامعیت اس قانون کی آپ دیکھیں گے دو آیتوں کے اندر سارا قانون دے دیا گیا ہے اور جب بصیرت اس پہ غور کرتی ہے تو روح وش میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز خدا ہی کر سکتا تھا دوسری چیز ہمارے یہاں کے قانون کی یہ تھے گیارہ اور بارہ آپ دیکھیے جہاں قرآن نے کوئی حصہ مقرر کیا ہے وہاں کہا ہے ممباد وسیعت ان یو سی بے ہا او دین وسیعت پوری کرنے کے بعد یا جو قرضہ وہ چھوڑ گیا ہے متوسطی اس کے بعد جو باقی بچے اسے اس طرح سے تقسیم کرو دو آیتوں میں تین مرتبہ اسے دوہرایا گیا ہے ممباد وسیعت ان یو سی یعنی جہاں حصہ مقرر ہوا آپ دیکھیں کہ ان دو آیتوں کے اندر جہاں حصہ آتا ہے وہاں لکھا جاتا ہے کہ وسیعت اور قرضے کے بعد تو گویا وسیعت ایک ایسی قرضہ تو بین چیز ہے وسیعت ایک اہم ایسی چیز تھی کہ وسیعت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچے تو ان کے متعلق ہے یہ قانون اگر یہ وسیعت پورے کے پورے ترکے تو محیط ہو جائے پھر سوال ہی نہیں ہوتا تقسیم کا یا ایسی صورت کہیں ہنگامی طور پہ واقع ہو جائے کہ وصیت نہیں کر سکا مطلب تھی حادثے سے جو موت ایسی ہو گئی ہے ان کا چیک مر گیا ہے وہ تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ یوں تقسیم کر دو ورنہ سارا اختیار اس میں اس اس شخص کو لیا گیا ہے جو یہ کر چھوڑ رہا ہے وصیت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ یہ طے کر جائے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے اور بات ہے بڑی بات ایک شخص کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کو اس نے دکھایا پڑھایا یہاں سے ایم اے کرایا وکالت پاس کرائی ولایت بھیجا بیرسٹر بن کے آیا اب وہ ہائی کورٹ کا جج ہے دوسرا بیٹا ابھی کل پیدا ہوا ہے ساری ذمہ داریاں اس کے سر پہ ہیں بیٹی پیدا ہوئی میں کہہ رہا ہوں بیٹا بھی نہیں ہے اب یہ شخص جانتا ہے نا کہ وہ جو پہلا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں اور اس پہ اتنا کچھ یہ خرچ کر چکا ہے یہ دوسرا بیٹا یا بیٹی جو آج پیدا ہوئے ان پہ ابھی ساری عمر خرچ ہونا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی ایفا ہی نہ کرے تو وہ اپنی ان مسلط کو دیکھ کر یہ وسیعت کر سکتا ہے کہ میں نے اس پہ سب کچھ خرچ کر دیا تھا یہ جو تھوڑا بہت میں چھوڑ کر مت چلا ہوں یہ اس بیٹی کو یا اس بیٹے کو دے دیا جائے یا دونوں ہے اس کی بیوی کے متعلق وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کے بعد اس کا پرسان حال نہیں ہے یہ کوئی تھوڑا سا اثاثہ ہے جس پہ اس کی زندگی کا مدار ہے وہ اپنی وصیت میں یہ چیز لکھے گا کہ میرے بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں خوشحال ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں میری بیوہ جو ہے یہ کسم پورتی کی حالت میں رہ جائے گی اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے اس لیے وہ اس کے لیے دیکھ کے جائے کہ یہ جو کچھ میں چھوڑ کر مروں گا یہ اسے لیا جائے کتنی اہم چیز ہے یہ یہ شخص ہی بہتر طور پہ جان سکتا ہے کہ اس کے ان متعلقین میں سے کون زیادہ ضرورت مند ہے کون ایسا ہے کہ جس کو ضرورت نہیں یا کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق قرآن نے یہ کہا کہ تم خود یہ کر کے جاؤ اور دیکھو کہ یہ حکم جو ہے حکم کے الفاظ آپ دیکھیے کتنی اہمیت قرآن نے دی ہے وسیعت کو دو بٹا ایک سو اسی two over one eight zero دیکھیے اس کے الفاظ کتےبہ علیکم فرض قرار دیا گیا ہے تمہارے اوپر ابھی ابھی پیچھے تھا کتبہ علیکم تم روزے فرض قرار دیے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جس چیز کو قرآن کتبہ کہتا ہے فرض قرار دیتا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے کوتےبہ علیکم تم خزاں حضرت احدہ ان مناؤ تو تین طرح کا خیرہ بال وسیع والدین و اقربین بل معروف فرض قرار دیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ اگر تم کچھ چھوڑ کر مر رہے ہو تو اپنے والدین اور اقربین کے لیے وسیعت کر کے جاؤ قاعدے کے مطابق دل معروف سوچے با اور آگے ہے حقن اگل متقی یہ بڑا ہی ضروری ہے متقیوں کے لیے یعنی آیت شروع ہوتی ہے توتے بات سے آخر میں کہا جاتا ہے حقن متقین اس سے زیادہ اہمیت بھی ہو سکتی ہے کسی حکم کی کہ اس آیت کے اول اور آخر میں یہ دو انجن اتنے اتنے بڑے لگائے ہوئے ہوں سوچے اور حقن متقین چار لفظوں کی آیت ہے ساری اتنا اہم تھا یہ اور اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدنی زندگی کے اندر یہ بڑی اہم چیز تھی کہ اس کو یہ اختیار دیا جاتا ہے اس چیز کا کہ اپنے مسالے کو تم ہی خود سمجھ سکتی ہو بہتر یہ کر کے جاؤ حکم ہے یہ کرنے کا حق کا کل علمت یہ نہیں کہ وہی اجازت ہے یا رہنمائی ہے سجیشن ہے تو یہ دیکھی قرآن نے فرم قرار دیا ہے صاحب قرآن کی یہ آئے پھر قرآن کریم میں بہت کم ایسے آسام ہیں جن کی آگے تفصیل بھی دی ہوئی ہے وسیعت کے متعلق پانچ بٹا ایک سو چھ پانچ بٹا ایک سو چھ میں تفصیل دی ہوئی ہے وصیت کیسے لکھائی جائے گی کس طرح سے گواہ بلائے جائیں گے عدالت کس قسم کی ہوگی یہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے پانچ بٹا ایک سو چھ میں حکم ہے یہ تفصیل خود دی ہے قرآن نے اب اس سے کوئی بڑی واضح بات تو اور ہو نہیں سکتی اور آپ کے ہاں کی قانون آپ کے ہاں کا قانون شریعت اب یہ ہے کہ وصیت صرف ایک بٹا تین مال میں کر سکتا ہے اور وہ بھی رشتے داروں کے لیے نہیں قرآن نے کہا تھا دل والے دہنے والا کر نہیں یہی تو رشتے دار ہوتے ہیں ماں باپ اور رشتے دار ان کے لیے کہا تھا فرض ہے وصیت کرنا پوری کی پوری آپ کے ہاں کا قانون یہ ہے کہ نہیں ایک تہائی میں وہ کر سکتا ہے اور وہ بھی اپنے ان رشتے داروں یا وارسوں کے حق میں نہیں کر سکتا کسی غیر کے حق میں کر سکتا سوچیے آپ قرآن کے ساتھ کیا رہا کہاں سے یہ چیز آئی ایک روایت ساری کہتے ہیں کہ چودہ لاکھ ہے تقریباً ادب سے ایک روایت ہے صرف اور وہ بھی صرف اتنی کہ ایک صحابی اگر سات دن وقات تو بیمار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ مال ہے ایک ہی بیٹی ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے اور ہاں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مال جو ہے یہ رفاہ آنا کے لیے دے جاؤں آپ نے کہا کہ نہیں سارا نہ دے جاؤ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤ اچھا ہے انہوں نے کہا کہ میں آدھا دے جاؤں آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ایک تہائی لے دوں آپ نے کہا خیر صرف یہ ہے ایک روایت جس سے یہ حکم بن گیا کہ نصیحت صرف تہائی میں کر سکتا ہے اور وہ بھی غیر وارثوں کے لیے اور آپ کہیں گے قرآن کی یہ آیت اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس روایت نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دی بھائی ران خدا کی آخری کتاب یہ آخری پہ میں زور دے رہا ہوں مکمل کمت کا لینا تو رب دے کا خود کم واضح نام و بد لال مات مکمل غیر متبدل تھوڑا خدا نے حساب کا کچھ گنا لیا ہوا اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک روایت جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی وفات کے اڑھائی سو سال بعد زبانی سنی ہوئی کسی شخص نے کتاب میں درج کر دی وہ منسوخ کر رہی ہے قرآن کے اس حکم کو جس سے پہلے کوٹے باہر آخر میں حکم لکھا ہوا جو چاہے آپ کا اس میں پیشنا ساز کرے آپ کو معلوم نہیں کہ یہ چرچ کے اختیارات کتنے بڑے ہوتے ہیں وہ ان کے اختیارات مذہبی پیشوائیت کے اس دنیا دنیا والوں کے اوپر ہی نہیں ہوتے خدا سے بھی پیدا ہے یہ قرآن کا حکم منسوخ ہے وسیعت کے متعلق یہ کیا اب آپ کو معلوم ہے یہ جتنے آپ کے یہاں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں نا یہ جائیدادوں کی تقسیم کے اندر اتنے جھگڑے نکلتے ہیں اس سے آپ دیکھیں گے دیوانے کے اندر جا کے ہزار ہاں کی تعداد میں مقدمات کنہیں قسطوں کے اندر اور وہ دس دس بیس بیس تیس تیس سال چلتا ہے عمریں ختم ہو جاتی ہیں مقدمہ نہیں ختم ہوتا بیوہ بیچاری مظلوم بے سہارا جس کی زندگی اسی ایک اثاثے کے اوپر تھی تو وہ اس سے معروف ہو جاتی ہے ایک سے آڈر لے لیا جاتا ہے وہ اس میں سے کچھ دے ہی نہیں سکتی مقدمہ چلتا ہے وہ مقدمے کہاں جاتے ڈرے بچاری اور مقدمے جو ہے دیوانی کے مقدمے وہ تو دیوانہ مقدمہ ہوتا ہے نا پاگل پن کا مقدمہ ہے تو دیوانی ہوتی ہے وہ چلتے ہیں بیچارے یہ مر جاتی ہے روم خط بات طے نہیں ہوتی قرآن نے یہ کہا تھا وصیت کر کے جاؤ معاملہ اور اگر رہ جائے اس میں سے کچھ حصہ تو کہا پھر ہم اس کو مقرر کر دیتے ہیں اور جو حصے اس نے مقرر کیے تھے ان حصوں کی یہ کیفیت کر دی اس کے اندر خود یہ ایک جھول ڈال کر کہ ان کا جمع ان کی بٹوں کی حاصل جمع ایک آتی ہی نہیں ہے سر اب قانون وراثت میں اتنی اتنی بڑی کتابیں سراجی وغیرہ لکھی ہوئی ہمارے پاس والی چلتے رہو سر وہ دیوانی والے کو وہاں آپ کے ہاں یہ دیر کیوں لگتی ہے مقدموں میں یہ وراثت جو ہے سستی لال کے اندر آ گیا ہوا پرسنل لا میں اس لیے یہ قانون شریعت کے مطابق اس میں طے ہونا ہے ارے کہیں سیکولر لا کے مطابق طے ہونا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی لمٹ جاتا کس کا یہ ہونا ہوتا ہے شریعت کے لا کے مطابق اور شریعت کا لا میں نے بتا دیا وراثت میں آپ کے یہاں جو ہے کچھ طے ہی نہیں پاتا یہ کیفیت آپ کے ہوں گی اور اصل چیز تو آگے آتی ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا یہ وصیت یہ وراثت یہ تمام چیزیں یہ کس دور کی ہیں پہلے بھی یہ چیز بار آ چکی اور آتی رہے گی پرانے کریم اسلامی نظام کا ایک پورا پروگرام دیتا ہے اس پروگرام کی انتہا یہ ہے جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے کہ اس میں کوئی جائیداد کوئی بینک بیلنس کوئی دولت کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہتی یہ ہے آخری تکمیلی دور اس نظام کا فاضلہ دولت ہر پلس منی کسی کے پاس نہیں ہوتی ذرائع پیداوار زمین وغیرہ کسی کی ملکیت میں نہیں جاتا فاضلہ دولت نہیں ہوتی زمین نہیں ہوتی تو جائیداد کہاں کھڑی کرے گا اب یہ نئے وہ کچھ بننے لگے ہیں آج فضا کے اندر سیٹلائٹ وہاں تو کوئی بنا رہے تو بنا رہے اب نہ زمین کے ملکیت نہ فاضلہ پیسہ اپنے پاس جائیداد کہاں کھڑی کی جائے گی یہ ہے اسلامی نظام کا منتہا لیکن وہ اپنے منتہا تک بتدریج لے جاتا ہے آہستہ آہستہ تاکہ معاشرے کے اندر ڈسکرپشن پیدا نہ ہو گریجولی بتدریج لے جاتا ہے یہ جتنے احکام قرآن کے ان چیزوں سے متعلق ہیں یہ اس تدریجی دور سے متعلق ہے آہستہ آہستہ قدم ادھر ہی اٹھتا ہے آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی روپئے کو جمع نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کو تسلیم کرتا ہے باندھتا ہے بخیرتا ہے کیونکہ اس نے تو یہ بکھیرتے بکھیرتے اس حد تک لے جانا تھا کہ جہاں کسی کے پاس سازنا کچھ رہے ہی نہیں اور رسول کی زندگی اس نظام کے منتہا کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے کہ یہ ہے وہ منتہا جہاں تم نے پہنچنا ہے یہ حضرات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتاتے ہیں اور متفق ادا طور تو بتاتے ہیں کہ ساری عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیسہ بھی زائد نہیں ہوتا تھا گھر میں کوئی جائیداد نہیں آپ نے بنائی اور کچھ ترکے میں نہیں چھوڑا جب جائیداد ہی نہیں بنائی پیسہ ہی کوئی نہیں ہے تو ترکے میں کیا چھوڑا جائے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو انبیاء کی زندگی ہوئی نا جو مومن کی زندگی اس کے خلاف ہونی چاہیے جو ایک نبی کی زندگی ہے اللہ اتباع رضالت یا ابتدا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرم قرآن کی روح سے اسے اس رسنا قرار دیا ہے قرآن نے بہترین نمونہ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ان کی زندگی تھی نا مومنین کی یہ تھوڑی زندگی ہوتی ٹھیک ہے جی ہے کیا وہ میرے کاروبار خود تو یہ دکھا دیتا ہے کہ یہ ہے روشنی کا مینار یہاں تم نے پہنچنا ہے اور اپنے اس کارواں کو پھر وہ ان وادیوں سے بتدریج زمانے کے تقاضے مطالعے کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہوا جن میں کرتا ہوا یہ کچھ بات آسان نہیں ہے اتنا بڑا انقلاب لے آنا کہ کوئی شخص ذاتی نصیحت میں کچھ رکھے ہی نہ اس مقام پہ لے آنا دن ہسکران سامان مہان والا کہ مومن وہ ہے جو اپنا جان اور مال جوش دیتا ہے اس نظام کے ہاتھوں کا یہ چیز اگر مجبوراً لائی جائے سختی سے لائی جائے چل نہیں سکتی یہ رسول پہلے دن سے اس نظام کو داخل کر سکتا تھا اس لیے کہ رسول کی ہدایت جو ہے وہ تو فرض ہو جاتی ہے اس کی معافیت تو جہنم میں پہنچا دیتی ہے وہ پہلے دن پرفیکٹ کر سکتا لیکن اس طرح سے بال اقرا اس قسم کی اصلاح یا چین یا انقلاب جو ہے وہ آگے زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتا اور جب تک چلتا بھی ہے اس میں ہمیشہ ایک ڈویلٹی ہوتی ہے دل کے تقاضے اور ہوتے ہیں باہر کی مجبوریاں کچھ اور کراتی ہیں یہ ایمان نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے اسلام اور ایمان تو یہ ہے کہ وہ دل کے تقاضے دل کی آرزویں انسان کی بن جائے اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے رسول کا جو فریضہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ محمد کتاب الحکمہ وہ یہ ذکیم قرآن کی تعلیم دیتا ہے پھر ریزن کی تعلیم دیتا ہے عقل و فکر کی روح سے ان چیزوں کو سمجھاتا ہے اور پھر ان کی ذات کی نشوونما اس طرح سے کرتا ہے کہ ان آکام کی عطایت ان کے دل کی آواز ہو جائے عصیب پھر یہ ہو جائے کہ اگر کہیں کسی کے پاس ذات آ گیا ہے تو وہ لیے لیے پھر رہا ہوتا ہے وہ ضرورت کو ڈھونڈ رہا ہو کہ میں کسے اس کو دوں میں نہیں رکھ سکتا اپنے پاس رسول اس طرح سے اپنی جماعت کو چونکہ تیار کرتا ہے اس لیے بتدریج وہ لے کے جاتا ہے اس منتہا تک یہ وہ منتہا ہوتا ہے جہاں رضی اللہ عنہ رضو ان راضی ہو جاتی ہیں یہ اس مقام پہ آ کے یہ نظام ان کے ان کی رضامندی سے یہ نظام طے ہوتا ہے دور اقرار نہیں ہوتا یہ وجہ ہے جو گریجولی لے جانا پڑتا ہے رسول کو وہاں تک لیکن منتہا رسول دکھا دیتا ہے اور قرآن کے اندر پھر وہ احکام موجود ہیں اس منتہا کے جہاں یہ چیز قرآن نے اعتراض کے قابل قرار دی کہ تم لوگ وراثت کو تنہا حرم کر لینا چاہتے ہو قرآن میں یہ ہے وراثت میں جو کچھ آئے وہ اگر اس طرح سے حلال و طیب ہے قرآن کا دیا ہوا تو اس میں پرتھی قابل اعتراض نہیں ہے یہ قابل اعتراض کیوں ہوئی اس مقام کے اوپر جا کے بھی کسی نے اگر دل میں یہ سوچا کہ جو کچھ وراثت میں ملتا ہے وہ تو میرا ہی ہے دوسرے کا نہیں ہے قرآن نے کہا غلط کہتے ہوتا ہے اس مقام پہ پہنچنے کے بعد کوئی چیز وراثت والی بھی تنہا کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی میں آگے آؤں گا منتہا تو جب تو آپ دیکھیے گا قرآن کیا نظام دیتا ہے لیکن وہ یہ نظام دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یہ دونوں ہمارے سامنے آتا ہے اور اس پہ کسی کو اختلاف نہیں حضور کی زندگی کے متعلق آپ جب بھی ان کا آواز سنیں گے تو یہی بتائیں گے ایک پیسہ گھر میں نہیں تھا کوئی جائیداد نہیں کوئی ورثہ نہیں تھا کوئی درتا نہیں تھا اور ادھر جب آپ کے یہاں آئیں گے تو آپ یہ دیکھیے تو کیا کچھ کہیں کہ ذاتی ملکیت کے اوپر ہر کسی قسم کی کام کرنا کہتے ہیں خلاف اتنا یعنی وہاں ساری نفی ہوتی ہے جہاں حد بھی کام نہیں کی جا سکتی اور اس کے حق میں کیا تھی یہ قوانین صدقے کے خیرات کے اور پھر ان کے تصور کے مطابق جو زکات ہے اس کے وراثت کے یہ چیزیں سامنے لا کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ذاتی ملکیت نہ ہو تو یہ آکام کا ہے کہ نہیں ایسا یہ آکام ان آکام پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذاتی ملکیت ہو اور غریب کے پاس نہ ہوگی جی۔ کل ہی یہ فتوا میرے نگاہ سے گزرا ان حضرات کا کیا عرض کروں کیا ہو رہا ہے کہا گیا کہ صاحب ملکیت کی نفی کرنے سے آگے قرآن کی نفی ہو جاتی ہے پوچھے ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کیا گے ان کسی کو کچھ شرم آیا ہو تو کوئی بات بھی کرے یا کا حکم تو اپلائی کرے گا نا ہر ایک کے اوپر سے کیا کہیں گے غریب کو تو آپ نے کہہ لیا مجبور تھا کہ اس کے پاس ہی چی وہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مجبور نہیں ہے کہ اپنے لیے ذاتی جائز بن اگر قرآن آگے قرآن کی نبی ہوتی ہے ذاتی جائیداد کو نہ بنانے سے اس کی نفی کرنے سے فرمائیے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی حمل کو آپ کیا کہیں گے یہ دوسری بات جو میں نے کی تو یہ اس دور کے دوسری بات آ گئی تھا پہلی بات میں نے عرض کیا تھا کہ وسیعت ہے مقدم دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ قوانین تدریجی دور کے ہیں وہاں تک لے جانے کے لیے اگلی بات آپ نے دیکھا تھا یہ آئی ٹی شروع ہوئی ہے یتیموں کے مال کی حفاظت یتیموں کی حفاظت کے لیے ان کی پرورش کے لیے میرے پرداخت کے لیے اندر سے کچھ توڑیاں لا دیجیے مجھے ہو بڑا اندر ہے یتیموں کے متعلق اتنا زور دیا گیا اس قانون کی روح سے آپ کو پتا کیا ہوتا ہے یوں سمجھ لیجئے ایک بات ایک شخص ہے اس کا نام آپ زید رکھ لیجئے میں رکھیں گے نقشہ آ جائے گا سامنے زید کے دو بیٹے رکھ لیجئے عمر برکت دو بیٹے ان کی آگے اولاد ایک بیٹا اس کا ایک بیٹا اس کا یوں کہہ لیجیے سوتے ہو گئے نا یہ اس کے ٹھیک بات سمجھ میں آئی زید صاحب جائیداد ہے یعنی ان پوتوں کا دادا معاف رکھیے گا کچھ بہت زیادہ جی بن جانا نہ لیکن یہ گرمی بہت زیادہ اوپر سے آ رہی ہے ابھی <laughs> جی دادا کی جائیداد دادا کی زندگی میں دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا مر گیا تو اس کے جو آگے بیٹے ہیں ایک یا دو بھی وہ یتیم رہ گیا نا یعنی یہ اس دادا کے یتیم پوتے ہو گئے نا یہ دوسرا بیٹا زندہ ہے ان بچوں کا باپ زندہ ہے یہ دادا فوت ہو جاتا ہے آپ کہیں گے کہ قرآن نے جو یتیموں کے متعلق اتنا حکم دیا ہے اور اصل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ان دوسرے بچوں کا تو باپ موجود ہے ان کا نگران ان کا پرورش کرنے والا سنبھالنے والا موجود ہے یہ یتیم ہیں اس لیے تقاضا یہ ہے کہ اس دادا کی جائیداد ان یتیم بچوں کو مل جائے ہے نا یہ چیز معقول نظر آتی آپ کو پتا قانون کیا ہے ان کا قانون یہ ہے کہ یہ جو یتیم بچے ہیں یہ بالکل معروم ہوں گے اس کی جائیداد سے ایک پائی نہیں لے سکتے وہ لے جائیں گے جن کا باپ ہے یہ آئلی قوانین جن کے پیچھے یہ لاچی لے کے پھر رہے ہیں ان میں جہاں یہ چیزیں بقول ان کے بہت بڑی خلاف اسلام کفر اور قسط کی تھی ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ تین پوتوں کو اپنے دادا کی جائیداد سے وہ حصہ مل جائے جو ان کے باپ کو ملنا تھا کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے تو اس دادا کی زندگی میں ان کا باپ فوت ہو گیا اور میں نے یہ لکھا تھا میں اس کے لیے عزیزہ نے مان کو بیس سال تک کوشش کرتا رہا اس لیے نہیں کہ مسلط کا تقاضا تھا کروں گا قرآن کا فرمان ہے یہ یہ معروم ہو نہیں سکتے میں نے یہ کہا تھا کہ باپ اور دو بیٹے اس کے جو تھے ساتھ جا رہے تھے جنگل میں ڈاکو آ گئے ایک بیٹے نے اپنی جان پہ کھیلا اور باپ کو بچا لیا خود جان دے دی باپ اور دوسرا بھائی جو تھے یہ بچ گئے اب اس کے بعد آپ سنا یہ دے رہے ہیں اس کو کہ اس کے بیٹے اس دادا کی جائیداد سے معروم ہو گئے اور وہ جو بھاگیا تھا بھائی وہ سارا کو لے گئے ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ آج بھی موجودہ قانون میں یہ چیز میرے کو ہمارے شاہ مدار ان بچوں کا بعض فوت ہو گیا یہ یتیم رہ گئے قسم کرسی کی عالم میں رہ گئے دادا کی جائیداد میں سے بھی جو کچھ مل سکتا ہے وہ انہیں دیا جائے گا جن کا باپ مت انہیں نہیں دیا جائے گا اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جب ہمارا اب نظام شریعت قائم جہاں ہوگا تو سب سے پہلے اس قانون کو منسوخ کیا بات ہے دعائیں دیں گے یتیم کو جیزان مانا من آپ کے سامنے میں نکالے ہوں گی نقشہ بھی ہو جاتا ہے گھر کے اندر یہاں خوشحال گرانا ہے دادا موجود ہے رزم و نس خود کے ہاتھ میں ہے جائیداد جو ہے مشترکہ خاندان ہے دونوں شاخوں کے جو بچے ہیں اس کے پوتے وغیرہ اچھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دونوں کا ایک قسم کا اسٹینڈرڈ ہے ایک قسم کا رہنا سہنا ہے اچانک ان کا ایک میں سے اس کا بات مر جاتا ہے یہ دوسرے ہی دن بیچارے بازر ویب ہو جاتی ہیں ایک ٹائم کی نہیں باقی رہتی کوئی آمدنی کا سہارا نہیں جائیداد میں سوچتا کچھ نہیں تیسری چیز میں نے یہ عرض کی کہ قرآن کے قانون وراثت کو چھوڑنے سے کیا کیا چیزیں آپ کے یہاں آئی ہوئی صاف نظر آتا ہے کہ ملوکیت کے زمانے میں کچھ خاص خاص کیسز سامنے آئے جہاں کسی بڑے آدمی کی مسلط کا تقاضا وہ تھا کہ کچھ یوں ہو جائے اس تقاضے کے مطابق فتوا دیا گیا فتوا آپ کے یہاں کا قانون بن گیا فتوا دیا گیا دیا تھا اخلاق میں سے کسی نے اصلاف جو کچھ کہہ گئے ہیں اس کو تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا یہ اصلاف کیا ہوتے ہیں یہ جو آپ کے یہاں کے موجودہ مولوی صاحب آنا ہے یہ جب مر جائیں گے تو اخلاق ہو جائیں گے ورام تو لالا ہو جائیں گے آسانیاں کراتے ہیں پھر ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں دوسرے کے فصلے لگاتے ہیں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جب تک یہ زندہ ہے یوں ہی ہمارے تنقید کی حد سے باغا اصلاف کی تک نشان اب ان کی کسی بات کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے اس کے لیے دلیل و سند اس کے خلاف قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ میاں جو نام ضل اللہ ہے خدا نے جو نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اپنے مسلم و اتنا ادا آسان مسلم ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک روش پہ چلتے ہوئے پایا ہے ہم تو اسی روش پہ چلتے چلے جائیں گے اور قرآن کہتا خواہ ان کو شیطان جہنم میں کیوں نہ لے جا کریں گے اسی روش کے اوپر قرآن کہتا ہے اخلاق کی روش قرآن کی موجودگی میں یہ مبادیات آپ سمجھ لیجیے قانون وراثت ہے اب آگے آتی ہے قانون وراثت کی بات پہلی چیز جس کے اوپر عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے یو سی کو میل جو ہے مذکر جو ہو یوں ہے کہ لفظ بیٹا اور بیٹی تو بعد میں اس میں آ جاتے ہیں نا یا یوں کہا جاتا ہے کہ بیٹے کا رشتہ بیٹی سے دگنا اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے مساوات قائم کی ہے تو یہاں تو بیٹی کا حصہ جو ہے آدھا دیا گیا ہے اور بیٹی تو زیادہ مدد کے محتاج ہوتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی واقع بیٹی کی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ زیادہ مدد کی محتاج ہے تو مصیبت کا قانون پہلے موجود ہے نا سارے کا سارا بیٹی کو دے جائیے پہلے تو قانون وصیت منسوخ کیا نا اب یہاں آئے یہ آدھا جو ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ گھر کی زندگی کا نقشہ یہ ہوگا کہ ارجاد کا منا ال میں آؤں گا اس آج پہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پرانے کریم نے گھروں کا جو نقشہ دیا ہے اس میں انتظام یہ رکھا ہے کہ اور چونکہ فطرت کی طرف سے متعین کردہ جو وظائف ہیں زندگی کے بچے کی آمدنی تربیت پرورش اس میں اس کا بڑا وقت صرف ہو جاتا ہے اور وہ بڑا اہم فریضہ ہے مرد کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ عورت آنے والی انسانیت کی تربیت کی ضامن ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضروریات زندگی بغیر کسی قسم کی پریشانیوں کے پوری ہوتی رہیں تو قرآن نے یہ انتظام کیا تھا کہ مرد کو چونکہ یہ ہینڈی کیپ نہیں ہے وہ سارا وقت کام کر سکتا ہے اس لیے وہ کام کرے اور گھر کے اخراجات کی ذمہ داری بالعمول مرد کے اوپر ہو میں وہاں یہ کروں گا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ عورت کو اس نے منع کر دیا ہے کہ وہ کمائی میں صحیح بنے یعنی یہ بالعموم نظام یہ اس نے کام کیا ہے جب یہ نظام ہو تو لڑکی گھر میں ہے باپ کے ذمے ہے شادی اس کی ہو جاتی ہے تو خامن کے ذمے ہے اخراجات خدا نہ کرے بیوا ہو جاتی ہے اولاد بہرحال حال اس کی دیکھ بھال کرتی ہے تو چونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی خرچ اٹھانے کی اس لیے جہاں اس قسم کے مرد اور عورت یا بیٹے اور بیٹی میں آ کے حصے کی بات ہوگی تو ایک وہ ہے جس کے ذمے ہے اس کی پرورش بھی تو اس اعتبار سے صرف قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کو اس سے دگنا حصہ دیا جائے لیکن اگر حالات ایسے ہوں جس میں یہ زیادہ محتاج ہے پرورش کی سہارے کی وسیعت کی روز سارے کا سارا آپ اس کو دے سکتے ہیں اور یہ بھی جو قرآن نے کہا ہے نا کہ عورت کے لیے آدھا حصہ ہے یہ نہیں اصول کے عورت کے لیے آدھا حصہ ہے صرف یہ ہے مقام جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ آدھا حصہ ہے ورنہ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے کسی آیت کو ذرا آگے چلائیے گلے اب واحد لیکن واحد من ہونا سلوس ماں اور باپ دونوں میں سے دونوں کا یکساں حصہ ایک بڑا تھے آپ دیکھتے ہیں مساوات قائم ہو رہی ہے یعنی جہاں وہ ضرورت حائل نہیں وہاں مساوات موجود ہے اور آگے چلیں گے آپ یہاں بھی آپ دیکھیں کرالا کے متعلق جو ہے بنا و ہوئے پلے دن مل مقصود بہن بھائیوں میں سے بھی ایک کا برابر کا حصہ تو وہ مساوات کی بات جو ہے وہ تو قرآن جھون لیے آ رہا ہے یہ تو ایک ایسی انتظامی صورت ہے جس میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ گھر کے اخراجات کا کی ذمہ داری کیونکہ مرد پہ آنی ہے عورت میں نہیں آنی اس لیے اس کو اس سے آڈا بھی دے دیا جائے اس نے آڈا بھی کیا کرنا ہے یہ تو وہ بھی اس کو دے دے گی کہ تم چلاؤ گھر کا کاروبار اس مقصد کے لیے ہے ورنہ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ عورت کو قرآن میں مرد کے مقابلے میں کچھ ہینا نہ رکھے ہے جن نے پس درجے کے اوپر رکھا ہے یہ بات نہیں ہے اور جب وہاں آئیں گے جہاں کہتے ہیں کہ صاحب وہ شہادت میں بھی وہ دو عورتیں جو ہیں ایک مرد کے برابر ہیں وہاں بھی میں عرض کروں گا کہ یہ تو سب بھی غلط ہے بہرحال پہلی چیز اس میں یہ ہے اب یہ فرمائیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑا ٹیکنیکل فنی سا موضوع ہے جس سے کیا قرآن نے دیے ہیں اگر تو اتنی سی دلچسپی ہے آپ کو کہ یہ حصے جو ہیں وہ سامنے یوں آ جائیں تو اور بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے تو پھر یوں یوں کیجیے کہ میں اس پورے قانون کو بیان کرتا چلا جاتا ہوں حصوں کے ساتھ آپ چاہتے ہیں تو کہیں دکھ رکھیے یا میں اس کو کہتا ہوا آگے گزر جاتا ہوں جب ضرورت کسی کو پیش آئے قرآن کے حصوں کی میری کسی کتاب میں دیکھ لے مجھ سے پوچھ لے یہ چیزیں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی بہرحال بات جو ہے وہ حصوں کی ہوگی اور یہ دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں میں یہ حصے قرآن کریم نے بتا دی تقسیم کرنے کے متعلق میں بتا دوں طریقہ کیا ہے قرآن کریم نے بعض بارش ایسے ہیں جن کے حصے خود مقرر کر دیے ہیں ماں کو چھٹا حصہ باپ کو اتنا حصہ بیوی کو آٹھواں حصہ پانی کو چوتھا حصہ اب یہ ظاہر ہے کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں وہ حصے تو پہلے دے دیے جائیں گے نا اور جو باقی بچے گا وہ ان پہ تقسیم کیا جائے گا جن کے حصے نہیں دیے قرآن نے خود نہیں مقرر کیے یہ الٹا کرتے ہیں بات یہاں سے شروع کر دیتے ہیں جو ہے اس کو حاصل ان کا ہے لڑکے اور لڑکی کے حصے پہلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں لڑکے کا دگنا لڑکی کا آدھا اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں بات کا چھٹا حصہ ماں کا اتنا حصہ خامن کا اتنا بیوی کا اتنا وہ بیٹھتے نہیں ہیں پورے یعنی پہلے جہاں مقرر حصے نہیں ہے وہاں سے بات شروع کرتے ارے بات شروع کرو جہاں مقرر حصے ہیں آپ دیکھیے گا اس میں کوئی دقت ہی پیش نہیں آئے گی آپ کی مقرر حصے جو ہے نکالتے چلے جائیے جو باقی بات رہے اس کو اس نسبت سے تقسیم کر دیجیے مرد کو عورت سے لڑکے کو لڑکی سے ڈوبنا جتنا باقی بات یہ ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں اولاد کا سب سے آخر میں آتا ہے پہلے جن کے حصے مقرر ہیں ان کو مل جاتے ہیں اور کہیں نہ جھول پڑتی ہے اس میں نہ کہیں اور کی ضرورت پڑتی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کا حاصل جمع یا تو پورا ہو جائے گا ایک آ جائے گا ورنہ جو باقی بچے گا وہ یوں تو ٹھیک ہو جائے گا ضرورت پڑتی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کا حاصل جمع یا تو پورا ہو جائے گا ایک آ جائے گا ورنہ جو باقی بچے گا وہ یوں تو فیم ہو جائے گا اور تیسری بات یہ کہ جہاں کوئی وارث نہ ہو یہاں ایسی صورت ہو کہ جو حصہ مقرر ہے وہ دیا گیا ہے اس کے بعد دوسرا وارث ہی کوئی نہیں ہے یہ جو باقی بچتا ہے وہ سارا رساہ عامہ کے لیے جسے آپ بیت المال کہتے ہیں وہ حکومت اسلامی کے ہاں چلا جاتا ہے اور وہاں سے رفاہ عامہ کے لیے تقسیم ہو جاتا ہے ان کے یہ مصیبت پڑی رہتی ہے جو باقی ہے سمجھ میں نہیں آتی اس کو کریں گے پھر اس کو پیچھے کی طرف کر پھر مارنا شروع کرتے ہیں سبھی ایموشن سے پسر ہوئے ہوتے بہرحال پہلا اصول یہ ہے کہ جو یہ باقی بچے اس میں سے لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا عام طریقہ اس کا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں مخلوط ہوں تو لڑکوں کو دگنا کر کے لڑکیوں کی تعداد میں ملا دیں نہ تو آپ نے کہیں فتوے دینے ہیں اپنی تقسیم جو آپ کی ہونی ہے مروجہ قانون کی روح سے گی آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کے روح سے آپ تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہی ان کا بنایا ہوا قانون اب ملک کا قانون بھی وہی ہے آپ نے اگر اس کے مطابق تقسیم کیا تو کوئی ایک وارث بھی جا کے عدالت میں اگر وہ ایک دعوی دائر کر دیتا ہے تو وہ آپ کی تقسیم بادل قرار پا جاتی ہے تقسیم پھر ان کے قانون کے مطابق وہاں کرانی پڑتی ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے قرآن کا جو جو جو کچھ میں یہ عرض کروں گا وہ تو محض درد کی خاطر ہوگا یا اس کے بعد سواب کی خاطر آپ کو کیا ہے مجھ پہ بھی اگر یہ چیز کوئی آئے گی تو اس وقت قرآن کے مطابق تقسیم کوئی نہیں مانے گا ہم کر بھی جائیں تو کوئی نہیں تسلیم کرے گا وہ اللہ کرے کوئی وارث کسی کے ایسے ہوں جو قرآن کو قرآن سمجھے تو وہ اس پہ اعتراض نہ کرے تو اور بات ہے ورنہ ان میں سے اگر ایک بھی جائے کے عدالت میں کھٹکھٹا دے گا ایک درخواست دے دے گا آپ کی تسلیم کی ہوئی یہ ساری چیز رکھی کی اچھی رہ جائے گی اور وہی قانون شریعت آپ کے اوپر بھی نافذ ہو جائے گا جس کو آپ کا کم غیر اسلامی مانتے تھے ساری زندگی مجبوریاں بھی خیر کے اختیار میں غلط نظام میں انفرادی طور پہ آپ چل ہی نہیں سکتے چلنا بھی چاہیں گے قرآن کے مطابق چلیں یہ ہے آپ کا قانون یہ یہ دونوں آیتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کا ملخص آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میاں بیوی کے حصے بیوی کے ترکے میں سے خامن کا حصہ اگر بیوی کی اولاد ہو تو ایک بٹا چار بیوی کی اولاد نہ ہو تو ایک بٹا دو خامن کا حصہ بیوی کے ترکے میں اور خامن کے ترکے میں سے بیوی کا حصہ اگر اولاد ہو تو ایک بٹا آٹھ اولاد نہ ہو تو ایک بٹا چار ماں باپ کا حصہ یہ بھی قرآن نے مقرر کیا ہے متوفی اگر صاحب اولاد ہے تو ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ متوفی کی اولاد اگر نہیں ہے اور ماں باپ ہی صرف وارث ہے بہن بھائی نہیں میں آگے ارد کروں گا صرف ماں باپ وارث ہے ماں کو ایک بٹا تین باپ کو دو بٹا تین اولاد میں سے یہ حصے پورے دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے اولاد میں سے پھر ایک لڑکا ہے یا ایک سے زیادہ لڑکے ہیں وہ تو آپس میں برابر لے لیں گے ایک ہے تو سارا لے جائے گا لڑکے اور لڑکیاں مخلوط ہوں لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا اور اگر صرف لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی اگر ہو تو آدھا وہ لے جائے گی دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو بٹا تین لے جائیں گے اب شکل یہ رہ گئی کہ اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں اسے اصطلاح میں کلالہ کہتے ہیں ایک لفظ ہے اور اس کلالہ کے متعلق بھی انہوں نے جو کلال چھانٹی یا کچھ ڈیفینیشن ہی نہیں ہو پاتی قرآن نے خود بتایا کلالہ کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں اب دو شکلیں ہوں گی اولاد نہ ہو بہن بھائی ہوں اور ماں باپ بھی ہو ایک شکل اولاد نہ ہو بہن بھائی بھی ہوں اور ماں باپ نہ ہوں دوسری شکل دونوں شکلیں کرالا نے قرآن نے بیان کر دی سر اس کی بھی چلیے ماں باپ بھی ہوں اور بہن بھائی بھی ہوں اگر صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹائے بھائی اور بہن ایک ایک ایک سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک بقایا ماں باپ کو مل جائے گا اس طرح کے ماں کو ایک بڑا چھ اور باقی باپ کو کلالہ کے بہن بھائی ہوں اور ماں باپ نہ ہوں مرنے والا اگر مرد ہے اور ایک بہن ہے تو اسے آدھا مل جائے گا ایک سے زیادہ بہن ہے دو تہائی مل جائے گا بہن بھائی ملے جلے ہیں تو سارے کا سارا لے جائیں گے اور وہی بھائی کو دگنا بہن کو آدھا اس کے مطابق تقسیم ہو جائے گی عورت اگر متوفیہ عورت ہے اگر یہ کل ہے تو وہ بھائی کو یہ مل جائے گا اس کا حصہ کتنا بھی ہے اور زیادہ بھائی ہیں تو وہ آپ اس میں تقسیم کر لیں گے یہ ہے عزیزان مند دو آیتوں کے اندر قرآن کے دیے ہوئے حصے اب دنیا کا کوئی نقشہ آپ لے آئیے ان سے باہر جاتا ہی نہیں اور کہیں بھول بڑھتی نہیں یہ ہے قانون وراثت اور جیسا کہ میں نے ارد کیا ہے ان کے ہاں اسے دیکھیے اتنی اتنی بڑی کتابیں اس کی طے نہیں ہوتا ان کے ہاں مسئلہ کانوں بھی نہیں دیے نا ذکر ہے حضل السیام میں نے ابھی عرض کیا ہے دگنا فائن کنہ نشان فاؤ کسن ہننا سولہ سا ماد دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں دو تہائی حصہ ان کا جو چھوڑا گیا ہے وہ انسانت واحد فلاح نصف ایک ہی ہے آدھا اس کا بھلے اب اب ہے لکل واحد منہ مسود سو نما ترکا انکاند بہ غلط ماں باپ ہوں اور اس کے اولاد بھی ہو تو پھر ان میں سے ہر ایک کا چھٹا اولاد اس کی نہیں ہے اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو ماں ان میں سولس ماں کا ایک تہذیب کا ہو اس وقت ہوں اس کے اگر بہن بھائی بھی ہوں پہلے ان میں سولس ماں کے لیے چھٹا حصہ مین بات وسیعت یوسی ہی یو سی بے ہاؤ دیکھیے وسیعت پوری کرنے کے بعد یا قانون وہ قرضہ دے دینے کے بعد کہا ہے آباؤ تم و بناؤ تم لا کا ضرور ائم اکرب الم نفا فرید امن اللہ کن اللہ گانا علیمن حکیمہ وصیت تم نے کی نہیں باقی بیٹھ گیا کر نہیں سکے اب یہ چیز اگر تم خود لگو گے حصے مقرر کرنے تو اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی سمجھ نہیں سکو گے کون زیادہ قریبی ہے کون زیادہ دور ہے ہم نے اس سے مقرر کر دیے کہ اس میں جھگڑے کی کوئی شکل نہ رہے گا کیونکہ ان اللہ کا نا علیم حکیم وہ جانتا بھی ہے حکمت والا بھی ہے اس لیے اس نے یہ حصے کنارے تمہارے مقرر کر دیے تم نسل ماتار کا دراز غلط ٹیپ پر سننے والوں کے لیے میں عرض کر دوں درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بجلی فیل ہو گئی تھی اس میں میں نے صرف جو حصے میاں اور بیوی کے بیان کیے تھے وہ میں پہلے بھی چونکہ کہ سارن بیان کر چکا ہوں اس لیے درمیان کا جو حصہ ریکارڈ نہیں ہو سکا اس سے کچھ کمی نہیں درس میں آئے گی اب مسلسل آگے چلے گا کلانا کے متعلق میں نے ارد کیا ہے کہ اس آیت میں ہے اور چار بٹا ایک سو ستہتر میں دوسرا حصہ ہے دونوں کو آپ ملائیں گے تو کرالا کے حصے نکلائیں گے تم نے کہا کہ اگر اس کے ایک بھائی اور ایک بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ فہم قانون اکثر امن زالے کا فہم چھڑاکا سے سولہ سے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ ایک تہائی میں سب <clears throat> شریک ہوں گے دن بعد وسیعت یو سی دیہا وسیعت کے بعد جو اس نے کی ہوئی ہو یا قرضے کے بعد میں پھر بڑھاتا رات آپ دیکھ رہے ہیں دو آیتوں میں جہاں حصہ مقرر بیان ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے وسیعت کے بعد ان حصے داروں کے مقدم کہا گیا ہے وسیعت کے بعد یا قرضے کے بعد اور آپ کے یہاں یہ ہے کہ وہ آئے تو وسیعت منسوخ کر دی ہے اس ایک حدیث نے یا بعد میں کہتے ہیں کہ یہ وراثت کی آیتوں میں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وسیعت کے بعد اور قرضے کے بعد اگر یہ منسوخ ہوئی ہوئی ہے تو وہ قرضے والی بھی منسوخ کر دیے نا جس نے قرضہ لینا اس سے کہ جا جا منسوخ ہوئی ہے وہ تو ہم نہیں کام دینا تو بیچارے جو ایسے رہ جاتے ہیں وہ پٹتے ہیں اس کے اندر آ کے غیر مزار وسیع من اللہ یہ اللہ کی طرف سے بڑا تاکیدی حکم ہے جب وصیت آئے گی تو اس میں میں عرض کروں گا وہاں بھی پرویژن رکھی ہوئی ہے خدا نے کہ اگر کہیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ سریزن ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر تو اس کے لیے بھی مرافع یا اپیل کی شکل قرآن نے گنجائش رکھی ہے عدالت کے ہاتھ سے وہ ایک چیز کو جا کے ثابت کرا سکتا ہے اپنے ہاتھ سے انفرادی طور پر یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ یہ ہو اس میں بھی پرویژن رکھی ہے قرآن نے لیکن وسیعت کا حکم بڑا تقیدی ہے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی روایت جس کو منسوخ نہیں کر سکتی منسوخ کا تو سوال ہی قرآن کے اندر نہیں ہے نمداد نصیحت نہ ہو جائیں بلہ ہو علیم الحلیم یہ کس کہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں دیکھیے کتنی متعین چیز میں یو تو اللہ و رسول ہوں یوگ خل ہو جنات تجری من تحت انہار و خال جو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے یوں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرے گا تو یاد رکھیے یہ زندگی بھی اس کی جنت کی زندگی بنے گی آخرت کی زندگی بھی اس کی جنت کی زندگی بنے گی یہ جتنے جھگڑے دنیا میں ہیں تو وہ تو زردمین بند سے ہی کہتے ہیں نا ہے بیشتر جھگڑے جاتا کہ آپ نے یہ دیکھا یہ مقدمات جو ہوتے ہیں جائیدادوں کی تقسیم کے ان کے مقدمات میں پوچھی نہیں علاوہ اس کے کہ وہ وہتا نہیں ہے بات یہاں سے یاد آ گئی یہ چائنا میں سے جو ہو کے آئے دوست انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے ہاں کی یہ جو ذرائع اس کی پیداوار اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اتنے عرصے میں اس کی وجوہات کیا ہیں تو انہوں نے باقی وجوہات تو بعد میں بیان کی کہا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاں سے عدالتیں جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا ختم کر دیا ہے وہاں عدالت ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صاحب عدالتوں کو منسوخ کرنے کا تعلق کھیتی باڑی سے کیا ہے کہ یہاں کی پیداوار بھی زیادہ ہو گئی ہے کہنے لگا تم لوگوں نے کبھی اپنے یہاں عدالتوں میں دیکھا ہے صبح سے شام تک کتنے جنی راؤ اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کے وہاں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں روز مہینوں سینکڑوں سالوں تک آنا والا گاؤں وہاں کچہری میں ہوتا ہے آپ کے یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے کیسا ختم کیا اب سارا وقت ان کا بچ گیا وہ سارا وقت کھیت میں دیتے ہیں اپنی دگنی ہو گئی اسی سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے عدالتیں کیسے منسوخ کر دی جھگڑے کیسے یہ گرتے ہیں اس نے کہا کہ ہم نے ذاتی جائیداد کا قانون منسوخ کر دیا جائے جائیدادوں کی عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں نہ رہے بانس نہ بڑے باندھ رہی انہوں نے علامت ان میں علمت من کو دیا آپ دیکھتے ہیں کڑیاں کیسے عمدہ مل رہی ہیں ذرائع کی پیداوار اتنی بڑھ گئی عدالتیں خود خود کر گئی عدالتیں اس لیے خود بخود ختم ہو گئی کہ یہ جتنے ذاتی جائیدادوں کے جھگڑے تھے یہ سارے ختم ہو گئے ذاتی جائیدادی انہوں نے ختم کی قرآن نے یہ نظام دیا تھا نے آسمان مل گئے کعبے کو سنم خانے آپ دیکھیے ایک تبدیلی سے آپ کے معاشرے میں کہاں کہاں دور رس اثرات ہوتے ہیں جان سکتا اور پھر جو خاندانوں کے اندر باہمی عدالتیں اور شکاوتیں اور اور پینا اور انتقام چلتا ہے اتنے اتنے ٹکڑے زمین کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں آپ کے یہاں بھائی بھائی میں باد ادو وہ جنت کی زندگی اس جنتی زندگی میں قرآن نے یہی کہا تھا نا کہ میری اور تیری کا سوال نہیں تھا سکولا میں مین ہے سوشیتن جہاں کسی کو بھوک لگے پیٹ بھر کے کاٹ جہاں بھوک بھوک لگے سوال ہی نہیں کیونکہ میری ہے اور یہ تیری ہے اسے کہا تھا نا جنت کی زندگی اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ جو تیرے کان میں افسوس پھینک رہا ہے یہ ہیلفشنس کا ابلیس کہ تو اپنی فکر کر اپنی اولاد کی فکر کر یہ جو تیرے کان میں افسوس پھونک رہا ہے اس سے ہوگا کیا صاحب اس مکان بلند سے نیچے گر جاؤ گے تم باد لگا دن ادو ایک دوسرے کے درمیان ویجز آ جائیں گی میری اور تیری کی اور پھر یب سے خدم و یب سے ارد و جب سے دماغ پھر بھی ہوں گے خون ریزیاں بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا مایوس آدمی نے یہ کہا کہ کیا پھر میری زندگی ہمیشہ اسی طرح سے گزرے گی یہ تو بڑا علم انگیز منظر یہ تو بڑا مایوس خون زندگی کا نقشہ ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا کہا نہیں ہمیشہ نہیں پہننا یاد ہے فمن تھا لے یا فنون اپنے اصل فتنا ساز کے پیچھے نہ چلنا یہ ہر ایک کو ذاتی مفاد سکھاتی ہے ہماری رہنمائی کے پیچھے چلنا جو رب العالمین کی طرف سے دیے گئے جس کے نزدیک ساری خلقت اس کا اپنا کنبہ ہے اس کا اتباع کرو گے تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کوئی حزن نہیں جو بھی چلے گا <coughs> سیدھی بات ہے عزیزالمند ملیریا میں جو بھی کھائے گا ملیریا ہوتا جائے گا سنت سنگھ کھائے یا کھائے رام داس فطرت کے قوانین وہ تو رب العالمین ہے جو بھی جس حد تک اس کا اتباع کرے گا اتنے حصے تک اس حد تک اس کے سمراج کے دراواز ہے یہ الگ بات ہے کہ اس نظام کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کلی اگر آپ انسانیت کے لیے جنت کا ایک معاشرہ بنانا چاہیں گے تو پھر یہ کلی نظام جو ہے قرآن کا اسے لینا پڑے گا لیکن یہ چیز تو اس نے کہہ دی کہ اس کے ابتدا سے جنت کی زندگی تمہیں مل جائے گی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی زال کل فوز العظیم یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے عذاب سے چھوٹنا ہی نہیں بہت کچھ اچیومنٹ ہے یہ جو کچھ ہم تم سے کہہ رہے ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ اس آدم کی زندگی جنت کی زندگی میں جس کا پہلے قرآن نے تعارف کرایا ہے وہاں بھی یہ صورت تھی میری اور تیری اس جنت میں کوئی نہیں یہ جنت کی زندگی جو بعد میں قرآن کہہ رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیے گا اس میں طبقات کوئی نہیں ہے کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جنت میں ایک طرف تم نکل جاؤ گے اہم ہے یعنی وہ بچارے ننگے نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا نہ بیماری میں علاج سیلاب آیا تو مصیبت بارش برسی تو آزاد ان کے اوپر آ رہا ہے یہاں سے ذرا نکل کے ایک میل کے بعد ادھر آ نکلے ہیں سر بفلا کے مارتے ہیں موٹرے ہیں آسائشیں ہیں جنت میں کہیں گے کچھ کا نہیں ہے وہ ساری جنت لائی کو ایک ہی اس نے نقشہ دیا ہے سر ہر شہر جو کسی ایک گرد کو میسر ہے جنت میں ہر ایک کو میسر ہے وہاں یہ تقسیم ایسی نہیں ہے جنت تو کہیں اس کو جائے گا معیار زندگی یہ نہیں ہے کہ دال روٹی ملتی ہے صاحب جو کہتے ہیں کہ صاحب سب کو یکساں طور پہ دے دیجیے گا تو وہ تو پھر یہ بڑھے گا کیا آدھی آدھی روٹی سب کے حصے میں آئے گی وہ تو اس قیمت میں آتی ہے جب آپ پیداوار کے لیے آگے سے زیادہ مخلوق کو تم ان چیزوں میں الجھائے رکھتے ہو پیداوار آپ کی نہیں ہو رہی ان چیزوں سے ان کو فارغ کر دیجئے آپ دیکھیے تو معاشرے کا آپ کا معیار زندگی کا کتنا اونچا ہو جاتا ہے جنت کی زندگی جھونپڑیوں اور گدڑیوں کی یہ زندگی نہیں ہے تم خود کہتے ہو کہ موتیوں کے محل ہوں گے وہاں قرآن کہتا ہے اعلیٰ درجے کے قدیم نہایت ہیرو اطلس کے پردے لبے جو قبضہ جھکے ہوئے درخت وہاں پھل لہمے کا چاندی اور سونے کے برتن بلوری کنٹر اعلیٰ درجے کے سوچے جنت کی زندگی اور یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے کے لیے یہ سب جو جنت میں داخل ہوا سارے کے لیے یہ ہے مساوات جسے کہتے ہیں آپ باقی رے جہنم جہنم کے کسی گوشے میں بھی یہ کہا کہ وہاں جنت کا نقشہ ہوگا <laughs> جہنم جہنم ہوتی ہے <laughs> جو کھا کے سوتا ہے وہ اور قسم کی آگ میں جلتا ہے جو بھوکا سوتا ہے وہ اور قسم کی آگ میں جلتا ہے جلتے دونوں ہیں آگ کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے وہاں کی آگ کے متعلق کہا نار اللہ اللہ کی سب تلے الاقید وہ جس آگ میں جل رہے ہوتے ہیں وہ دنوں کو لپیٹ رہی ہوتی ہے یہ جسموں کو لپیٹ رہی ہوتی ہے لال کل فوج العظیم بہت بڑی چیز تو میں یاس اللہ و رسول ہوں و یتعدا حدود ہوں یدھ خل ہو نارن خالد انسیحا ولہ عذاب مہین اور جو معافیت کرے گا اس نظام کی اس قانون کی جو خدا نے دیا اور اس کے رسول نے متشکل کیا تو یاد رکھیے اسے ایسے آگ میں ایسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے اندر وہ رہیں گے اور یہ عذاب دیکھیے عذاب کی صفت کیا یہاں آئی ہے عذاب المہین ذمت آمیز عذاب کو دردناک عذاب علم انگیز عذاب ہدناک عذاب یہ ٹھیک لیکن عذاب اور ذمت آمیز عذاب وہ ہو یہ ذلت کا نقشہ ان قوموں سے پوچھیے ان سے کیا اپنے آپ سے پوچھیے جو اپنی روٹی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں کتنا زلیل ہونا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے یہ ہے وہ جہنم جس میں قرآن نے کہا ہے اور کہا دوسرے مقام پہ کہ اس ذلت کے بعد جہنم میں جو کھانے کو ملے گا اس سے نہ بھوک مٹے گی نہ موٹاپا آئے گا تندرستی نہیں آئے گی یہ سورہ نساء کی آئے چودہ تک ہم آگے برادران عزیز پانچ منٹ تو ہیں آگے مضمون دوسرا شروع ہو رہا ہے مال کی حفاظت کے بعد عصمت کی حفاظت کی طرف قرآن آتا ہے اور وہ بڑی اہم چیز ہے بنیادی اقدار جو ہیں قرآن کی اس میں عصمت کی حفاظت بنیادی قدر ہے کہ حیوان اور انسان میں یہ ماں باہر امتیاز چیز ہے اسے ہم آئندہ پہ اٹھا رکھتے ہیں سورہ نساء کی پندرہویں آج سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا ان کا ال